ہمیں اپنا دشمن بنا کر کسی کو بھی فائدہ نہیں ملے گا جو لوگ دیواروں کے پیچھے سے بیٹھ کر وار کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نور خدا کو بجھا دیں گے وہ جہاد کی دعوت کو روک دیں گے میں باول پور کی سرزمین پہ ان لوگوں کا نام لیے بغیر اس چیز کا اعلان کر رہا ہوں اللہ کی قسم ہمیں نہ چھیڑو ہم غم زدہ ہے ہم زخمی ہیں ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں ہم خون دیکھ دیکھ کر پاگل ہو چکے ہیں اگر تم ہمارے راستے میں آؤ گے اور اگر ہم نے تمہاری طرف توجہ کر لی اللہ کی قسم تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا